السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 417 417 آج کل لوگوں کو غصہ بہت آتا ہے معمولی معمولی باتوں پر غصہ ہو جاتے ہیں اس کے لیے خاص طور سے شوہروں کو غصہ آتا ہے بعض مرتبہ ریورس کرنٹ بھی ہوتا ہے خواتین اور بیویوں کو بھی غصہ آتا ہے تو اب ایک حدیث سن لیجئے غصہ پی جائیے جون سے ہور چاہیے لے لیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اپنا غصہ اتارنے کی طاقت رکھتا ہے پھر بھی ضبط کرتا ہے اللہ تعالی اس کا دل امن و امان سے پر کر دیتا ہے جو شخص باوجود موجود ہونے کے شہرت کے کپڑے کو توازو کے کر کے چھوڑ دے اسے اللہ تعالی کرامت اور عزت کا جوڑا قیامت کے دن پہنائے گا اور جو کسی کا سر چھپائے اللہ تعالی اسے قیامت کے دن بادشاہت کا تاج پہنائے گا یہ حدیث بکھرے موتی جلد چار صفحہ ون فورٹی فائی پر ہے اوپر کی کتابوں میں ابو داود میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص باوجود قدرت کے اپنا غصہ ضبط کر لے اسے اللہ تعالی تمام مخلوق کے سامنے بلا کر اختیار دے گا کہ یہ جنت ہے سامنے دکھ رہی ہے جون سی لڑکی تجھے پسند ہو پسند کر لے اس سے شادی کر لے اختیار دے گا کہ جس حور کو چاہے پسند کر لے یہ روایت بھی بکھر موتی جلد چار صفحہ ایک سو پینتالیس پر ہے تفسیر ابن کثیر جلد ایک صفحہ چار سو اٹھاون پر ہے اس لیے غصہ پی جائیے کبھی کوئی بھی کوئی بھی چیز ایسی ہو گھر کے اندر تو آسان طریقہ یہ ہے کہ آدمی جو ہے گھر سے باہر نکل جائے عورت جو ہے یہ خاموش ہو جائے خاموش ہونے سے کئی چیزیں ختم ہو جاتی ہیں مصیبت کا تذکرہ کرنے سے مصیبت بڑھتی رہتی ہے غصہ آئے تو اعوذ اللہ بن الشیطان الرجیم پڑھ لیجئے آپ درشریف پڑھ لیجئے پانی پی لیجئے بہت غصہ آئے تو غسل کر لیجئے اور خاموش ہو جائیے بس پانچ منٹ کا کام ہے پانچ منٹ خاموش رہیں گے تو گھر آباد رہے گا اور جہاں آپ نے بولنا شروع کیا بیوی نے بولنا شروع کیا بات بڑھتے بڑھتے جو ہے پھر معاملہ آخر تک پہنچتا ہے اور پورا گھر اجڑ جاتا ہے بچے بھی اجڑ جاتے ہیں بچیاں اجڑ جاتی ہیں اس لیے غصے سے اپنے آپ کو بچائیے یہ شیطان کے رگوں میں سے ایک رگ ہوتی ہے یاد رکھنا غصہ تو آتا ہے آدمی کو غصہ آنا یہ کمال نہیں ہے غصے کو پی لینا یہ کمال ہے اللہ تعالیٰ ہر فرد امت کو غصہ پینے کی توفیق عطا فرمائے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے پڑھ لیجئے میرے ساتھ اللہ عمر زکنی طیبہ بستلنی صالحہ اے اللہ مجھے پاک صاف روزی دے اور مجھے اپنے دین کے کام کے لیے قبول کر اچھے کاموں کے لیے قبول کر یہ دعا حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی تھی یہ دعا میں آپ کو پڑھا رہا ہوں کہ گاہے گاہے پڑھتے رہیے اسے اللہ عمر ذکنی طیبا وسطہ صالحہ اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے لیے قبول فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آخر داوانہ الحمد اللہ رب العالمین